السلام علیکم آپ کو دوبارہ خوش آمدید ابھی تک ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک لاجک ہم نے کور کیا ہے اور آج ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے سیٹس کے بارے میں جب میں نے آپ کو پہلا اپنا لیکچر دیا تھا تو اس وقت میں نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی اور ڈیفائن کرتے ہوئے ہم نے کمپیئر کیا تھا ڈسکریٹ کو کیلکولس کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ڈسکریٹ ہم ان ایلیمنٹس کو کہتے ہیں اس سیٹ کو کہتے ہیں جس کے ایلیمنٹس جو ہیں they are separate from each other اور اس کے مقابلے میں اس کو ہم نے کمپیئر کیا تھا کنٹینیوس کے ساتھ اب میرا خیال ریلیونس ہے کہ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں اس ڈیفینیشن کی طرف واپس آتا ہوں کہ ہمارا جو سبجیکٹ ڈسکریٹ میتھمیٹکس ہے اس میں جو ٹاپکس ہیں دے آر آلسو ڈسکریٹ آپ لوگوں نے کیلکولیس پڑھا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبجیکٹ کنٹینیوسلی گرو کرتا ہے آپ ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں ایک چیپٹر پڑھتے ہیں اس میں جو ٹاپکس آپ اسٹڈی کرتے ہیں ان کے اوپر بیس کرتا ہے آپ جو کچھ اگلا چیپٹر میں پڑھیں گے تو وہ ایک کنٹینیوٹی ہے اس سینس میں اس کی لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں اس لحاظ سے کنٹینیوٹی نہیں ہے اس میں ہم جتنے بھی ٹاپکس پڑھیں گے they will be separate from each other وہ علیحدہ علیحدہ اب بھی ہم نے لاجک کا چیپٹر پڑھا ہے لاجک کا ٹاپک کو کور کیا تھا اب ہم کر رہے ہیں کہ سیٹ کے ٹاپک کو شروع کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اتنا زیادہ ان میں آپ کو ریلیشن شپ نظر نہیں آئے گا ہم یہ بھی کر سکتے تھے ہم نے لاجک کو پہلے پڑھا اور اس کے بعد ہم سیٹ کو پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے ممکن تھا اٹ واز پاسبل کہ ہم سیٹ کو پہلے پڑھ لیتے اور اس کے بعد پھر ہم لاجک uh, کو پڑھنا شروع کر دیتے تو یہ جو ہے نا ڈفرنس آپ دیکھیں گے ڈسکریٹ کا باقی میتھمیٹکس کے دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ اچھا اس کا یہ مطلب نہ لیں آپ کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں جو آپ ٹاپکس کریں گے وہ سارے کے سارے ان میں آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں بہرحال تعلق ہوگا کوئی نہ کوئی اگرچہ وہ تعلق اتنا مضبوط نہیں ہوگا جو کہ ہم کیلکولس میں نوٹ کرتے ہیں یا باقی سبجیکٹ میں نوٹ کرتے ہیں میتھمیٹکس کے باقی جو ہم سبجیکٹس پڑھتے ہیں ان میں ہم نوٹ کرتے ہیں اس طرح کا تعلق نہیں ہوگا آپ بہرحال دیکھیں گے there will be a loose connection between them بلکہ میرا خیال ہے کہ it's a very good example to give مثال کے طور پہ آپ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں غزل میں جو شعر ہوتے ہیں <clears throat> ہر شعر جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے باقی شعروں سے مختلف ہوتا ہے ہر شعر اپنا ایک علیحدہ ٹاپک رکھتا ہے لیکن آپ غزل کے جتنے بھی اشعار ہیں ان میں ایک کنٹینیوٹی ایک تعلق بہرحال ہوتا ہے ایک مضمون ہوتا ہے جس کو وہ کور کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی حد تک آپ اٹس گڈ ایگزامپل کہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کو بھی آپ سے سمجھ سکتے ہیں کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے ٹاپک جو ہیں وہ غزل کے شعروں کی طرح ہیں وہ they are distinct in themselves they are complete in selves کسی بھی ٹاپک کو پہلے پڑھیں بعد میں پڑھیں اسے زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن ان بہرحال ایک اپنا تعلق ہوگا اچھا اب ہم اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں which is set as a set earlier تو سیٹ uh, میرا خیال ہے کہ it's not new to you آپ uh, سب لوگ سیٹ uh, کے کنسیپٹ سے پہلے سے واقف ہوں گے آپ نے سیٹس کو کسی نہ کسی اسٹیج پہ پہلے بھی پڑھا ہوگا اب ہم اس کو زیادہ ریگرسلی اپنے اگلے چند لیکچرز میں کور کریں گے اچھا میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس سیٹ کو یا تو پڑھتے نہیں ہیں یا اگر پڑھتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے اپریشیٹ نہیں کرتے تو سیٹ کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کی امپورٹنس جو ہے وہ آپ کو ریئلائز کرانا چاہوں گا آپ کو پتا ہے کہ mathematics is a very very old subject یہ میرا خیال ہے میتھمیٹکس اس زمانے سے ہے جب سے انسان نے سیکھنا کاؤنٹ کرنا سیکھا اس نے گنتی کرنی سیکھی بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جیسے ہی سولاشن شروع ہوئی ہیومن سولہ شروع ہوئی اس کے ساتھ ہی میتھمیٹکس بھی شروع ہو گیا لیکن set itself set theory itself یہ کوئی پرانا سبجیکٹ نہیں ہے نائنٹینتھ سینچری میں جارج کینٹر ایک میتھمیٹیشین تھا جس نے سیٹ تھیوری کو انٹروڈیوس کیا اس نے بجائے اس کے صرف ایلیمنٹس کو کنسیڈر کرے اس نے اس چیز کو امپورٹنٹ خیال کیا کہ وہ سیٹس کی پراپرٹیز کو وچ وچ uh, جو کہ ایز اے ہول وہ کنسیڈر کرے اور سیٹ کی پراپرٹیز کو کرے تو اس نے اپنا کافی اس میں ڈیولپمنٹ کی اس نے کافی سارے ریزلٹس میں پروڈیوس کیے لیکن چونکہ یہ ایک بالکل نئی اس نے تھیوری پرپوز کی تھی اس زمانے کے میتھمیٹیشین نے بہت سے میتھمیٹیشنس نے اس کی اس کے جو بھی ریزلٹس تھے اس کو ایز سچ اس کی ویلیڈیٹی کو ریپڈلی ریڈیلی ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے اور لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ جارج کینٹر نے جو کام کیا ہوا ہے it's of very important nature تو اب اس چیز کو ریئلائز کیا جاتا ہے کہ سیٹ تھیوری جو ہے یہ فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتی ہے سارے کے سارے میتھمیٹیکل تھاٹ کو اور آپ کوئی بھی میتھمیٹیکل آبجیکٹ جو ہے اس کو آپ سیٹ تھیوری کی لینگویج میں ایکسپریس کر دیتے ہیں بلکہ آپ یہ کہنا چاہیے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ سیٹ تھیوری جو ہے یہ میتھمیٹکس کو ایک لینگویج پرووائڈ کرتی ہے یہ یہ ابھی جو میں نے سینٹینس کا it's really very important for you کہ set theory basically language provide کرتی ہے میتھمیٹکس کو تو اب یہ دیکھیں کہ لینگویج کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی کسی بھی فیلڈ میں جیسے ہم ہمارے پاس جو لینگویجز ہیں انگلش ہے اردو ہے دوسری لینگویجز ہیں they play a very important role اس کی مدد سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اپنے جو ہمارے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہم لینگویجز کا سہارا لیتے ہیں اسی طریقے سے ہم میتھمیٹکس میں سیٹ تھیوری کو یوز کرتے ہیں ایز اے لینگویج اچھا اب لینگویج کی امپورٹینس کیا ہے ایک تو امپورٹینس ہم نے بتا دی کہ اس کی مدد سے آپ اپنے آئیڈیاز کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کا سب سے ایک اور امپورٹنٹ فائدہ یہ ہے کہ لینگویج کی مدد سے آپ اپنے آئیڈیاز کو آرگنائز کر سکتے ہیں جب آپ اپنے آئیڈیاز کو آرگنائز کر سکیں گے then you will be able to refine your ideas جو بھی آپ کے آئیڈیاز ہو گئے ان کو زیادہ بہتر طریقے سے ریفائن کریں گے تو جیسے ہی آپ اپنے آئیڈیاز کو ریفائن کریں گے تو آپ کو ایک بہتر لینگویج کی ضرورت ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے آئیڈیاز ڈیفائن ہوتے چلے جائیں گے یو ول نیڈ آپ کی لینگویج بھی ڈیولپ کرے گی اور جیسے آپ کی لینگویج ڈیولپ کرے گی تو they will provide you a vehicle for improving your ideas تو یہ اس طریقے سے جیسے جیسے لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ کے آئیڈیاز کو بہتر طور پہ آرگنائز کرنے کی اور اپنے آئیڈیاز کو بہتر طور پہ پروڈیوس کرنے کی آپ کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اب اسی طریقے سے چونکہ سیٹ تھیوری نے لینگویج پرووائڈ کی میتھمیٹکس کو میتھمیٹکس کے اوپر پہلے بھی بہت سا کام ہو رہا تھا لیکن جیسے اس کو ایک لینگویج مل گئی ٹو ایکسپریس اٹس آئیڈیاز تو اس کی جو ڈیولپمنٹ کا کام تھا میتھمیٹکس کا دیٹ انکریزڈ ویری ریپڈلی اس کے بعد جو میتھمیٹکس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نائنٹین سینچری میں اور ٹوینٹی سینچری میں that is far more rapid than the development before دو سینچریز اچھا میرا خیال ہے یہ انٹروڈکشن آپ لوگوں کے لیے کافی ہوگا and you realise that set is really an important topic اور آپ ہمارے جو اگلے چند لیکچرز جو ہیں یو ول کنسنٹریٹ اور اس کو سیٹ تھری کو آپ صحیح طریقے سے سمجھیں گے اس میں سے بہت سے ٹاپک ایسے ہوں گے جو جن کو آپ نے پہلے سے پڑھا ہوگا لیکن I am sure I will introduce ہم نیو تھنگس اور آپ نئی چیزیں بھی سیکھیں گے ہمارے اگلے اس سیٹ تھیوری کے دوران اور اب سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ سیٹ کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وٹ از اے سیٹ تو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں پہلا سینٹینس ہے well defined collection of objects is called تو کیا اس کو ہم سیٹ کی ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں اچھا سیٹ اور ایلیمنٹس اٹ سیلف یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں دے آر انڈیفائنڈ ٹرمس ان کی کوئی ڈیفینیشن ایگزٹ نہیں کرتی لیکن اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے which looks like a definition لیکن آپ غور کریں تو it is not really a definition ہم نے کہا ہوا ہے کہ a well defined collection of objects کا آل سیٹ تو وٹ از کلیکشن اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیٹ کو ہم نے ڈیفائن کر دیا in terms of another word collection اب کوئی ہم سے پوچھے گا کلیکشن کیا ہے تو کلیکشن کو ڈیفائن کرنے کے we'll have to use another word تو set itself remains undefined set کو آپ کسی اور لفظ کے ساتھ ریپرزینٹ کر دیں کیلکولیشن کہہ دیں کوئی اور لفظ کہہ دیں set the element set remains set remains undefined اچھا اب سیٹ <clears throat> اگرچہ انڈیفائنڈ ہے لیکن آئی ایم شیور انٹیوٹیولی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سیٹ کیا ہوتا ہے اور سیٹ کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں آپ انٹیوٹیولی ان کو جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں تو although we don't have the definition for proper definition for these two word sets and elements we intuitively know what is the set and what are the elements اب کچھ اس کی جو باقی ٹرمینالوجی ہے ہم آگے آتے ہیں اور کس طریقے سے ہم نے کون سی نوٹیشنز ہم نے یوز کرنی ہے اس کے لیے پہلے تو سب سے زیادہ the objects are called the objects are the elements اور members of the sets set کے جو آبجیکٹس ہوں گے ان کو اس کے ایلیمنٹس کہیں گے یا اس کے ممبرس کہیں گے اور نوٹیشن ہم نے سیٹ کو میتھمیٹکس میں ہم ہمیشہ نوٹیشن یوز کرتے ہیں تو جب بھی ہم کوئی سیٹ لکھیں گے تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی نوٹیشن یوز کریں گی سیٹ اے سیٹ بی اور ایکس اور وائی اور زی اور اس کے لیے ہم کیپیٹل لیٹرز نارملی یوز کرتے ہیں سیٹ کو ڈینوٹ کرنے کے لیے ہم نارملی کیپیٹل لیٹرز یوز کرتے ہیں جبکہ اس کے ایلیمنٹس کو اگر ہم نے ڈینوٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم لوور کیس لیٹرز یوز کرتے ہیں the elements of a set are represented by letters A B C up اچھا پھر اس میں ہم uh, کچھ اور ہیں مثال کے طور پہ object X is a member of A then we write اور یہ سمبل بلانگس کا سمبل ہے اس کو ہم پڑھیں گے ان میں سے کوئی بھی آپ سمبل یوز کر سکتے ہیں اور اگر ایکس اے کا ایلیمنٹ نہیں ہے تو پھر ہم کریں گے اسی بلونگس کے سمبل کو کراس کر دیتے ہیں and we write X does not to A اور X is not in A اور X is not an element of A کہ سیٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمارے پاس uh, دو, دو تین طریقے تین بلکہ طریقے ہمارے پاس ہے اور وہ تینوں طریقے اب ہم آپ کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں سب سے پہلے جو میتھڈ ہے that is called tabular form ہم سیٹ کو ٹیبلر فارم میں لکھ سکتے ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی سیٹ کے ایلیمنٹ ہوں ان کو ہم سیپریٹ کرتے ہیں وتھ کاماس اور ان کو کرلی بریکٹس کے ذریعے انکلوز کر دیتے ہیں listing all the elements of a set separated by commas enclosed with in braces اور کرلی بریکٹس اور اس کی کچھ ایگزامپلز یہ نوٹ کر لیں یہ ہم نے تین ایگزامپلس دی ہوئی ہیں سیٹ اے میں پانچ ایلیمنٹ ہیں اور ان سب پانچوں ایلیمنٹس کو ہم نے کامے کے ساتھ سیپریٹ کیا ہوا ہے اور ان کو انکلوز کر دیا ہوا ہے ود کرلی بریکٹس دوسرا ایلیمنٹ جو ہے دوسرا set B it has twenty five elements اور اس میں بھی ہم نے اسی طریقے سے لیکن پورے کے پورے اس میں نوٹ کریں کہ سارے کے سارے ایلیمنٹس کو ہم نے نہیں لکھا ہوا شروع کے چار ایلیمنٹس لینے کے بعد ہم نے تین ڈاٹس ڈالی یہ بھی کنونشن ہے اور یہ سیٹ جو ہے ففٹی پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے so it's a finite set containing five elements پہلے پچاس ایون نمبرس کا سیٹ ہے یہ دوسرا سیٹ سی ہے اور اس میں ہمارے پاس one three five seven nine اور اس کے بعد پھر باقی ایلیمنٹس کو ہم نے لسٹ نہیں کیا ہوا اس کے بعد سمپلی تین ڈاٹس ہیں ان کو ہم ڈاٹس کو ہم الیپسس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سو آن اور سو فورتھ اس کا مطلب ہے کہ یہ بیسیکلی جو سیٹ سی ہے this is an infinite set اور اس میں باقی ایلیمنٹس آپ اسی ترتیب سے بناتے چلے جائیں گے eleven thirteen fifteen and so on تو یہ تین ایگزامپلز ہیں جس میں کہ ہم نے اس کو سیٹ uh, کو ٹیبلر فارم میں لکھا ہوا تھا اچھا دوسری جو ہے سیٹ کو لکھنے کا method that is called descriptive form اور ڈسکرپٹیو فارم میں ہم uh, اس طریقے سے ہم لکھیں گے اس کے لیے بھی ایگزامپلس نوٹ کر لیں ہم سیٹ کے ایلیمنٹس کو لکھتے ہیں ایز uh, اے اس کے ورڈس کو اسٹیٹ کر دیتے ہیں اس کی ایگزامپل میں وہی سیٹ ہم لے لیتے ہیں پہلا سیٹ اے تھا جس میں پانچ ہمارے پاس انٹیجرز تھے تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اسی سیٹ اے کو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے A is a set of first five natural numbers دوسرا ہمارے پاس جو سیٹ تھا بی کا سیٹ بی وہ ایون نمبرز تھے لیس دین اور اکول ٹو ففٹی اور اس کو ہم اسی طریقے لکھ سکتے ہیں set of positive even integers less or equal to ففٹی تیسرا ہمارے پاس جو سیٹ ہے سی وہ ہمارے پاس سیٹ ہے of odd integer starting from one تو اس کو اسی طریقے سے ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں set of positive odd integers یہ سارے کے سارے آڈ انٹیجرس لکھ رہے ہیں اوکے okay. تیسرا جو میتھڈ ہے وہ کہلاتا ہے سیٹ بلڈر فارم اس میں بھی ہم وہی تین ایگزامپلس لے لیتے ہیں کہ سیٹ بلڈر فارم میں ہم جو سیٹ کے ایلیمنٹس کے کامن کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں uh, وہ ہم ڈسکرائب کر دیتے ہیں اور اس ڈسکرپ یہ جو ڈسکرپشن ہے وہ سیٹ کو ڈیفائن کر دیتی ہے اس میں بھی ہم نے وہی تین ایگزامپلس لیے ہیں جو کہ پہلے ہم لے چکے ہیں یعنی پہلا سیٹ ہمارا ہے پہلے پانچ نیچرل نمبرس کا اس کو ہم لکھیں گے A A set A consisting of elements X such that X belongs to N and X is less than or equal to five اس کو پڑھیں گے X belonging to N such that X is less than or equal to فائیو این یہاں پہ ڈینوٹ کر رہا ہے سیٹ آف نیچرل نمبرس کو دوسرا سیٹ بی اس کو ہم لکھ رہے ہیں B is all elements Y belonging to E such that Y is between zero is greater than zero and less than or equal to ففٹی اور تیسرے سیٹ میں ہم نے سارے کے سارے آڈ نمبرز لینے ہیں C is equal to X belonging to O such that X is greater than zero اب یہ جو میں نے نوٹیشنز یوز کی ہیں این ای e اور او یہ ہیں این ہے نیچرل نمبرز کے لیے ای e ہے ایون نمبرز کے لیے اور او ہے اور نمبرز کے لیے دیز آر اسٹینڈرڈ نوٹیشنز اب نمبرز کے لیے اور بھی ہمارے پاس کچھ نوٹیشنز ہیں تو ایگزامپلز دیتے ہوئے سیٹس کی ایگزامپل دیتے ہوئے جو میں اگلی ایگزامپل لے رہا ہوں وہ ہوگی سیٹ آف نمبرز تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نمبرس کو کس طریقے سے کلاسیفائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس they are different sets of numbers سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس سیٹ ہے وہ سیٹ آف نیچرل نمبرز ہے تو اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے این کے ساتھ کنونشن یہ ہے کہ سیٹ آف نیچرل نمبرس کو ہم این کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں اس میں ایلیمنٹس شروع ہوتے ہیں ون سے and other elements are two three four five so on یہ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں اچھا دوسرا سیٹ جو ہے یہ پہلے سیٹ سے زیادہ مختلف نہیں ہے صرف ہم نے اس میں زیرو ایڈ کر دیا ہے پہلے والے سیٹ میں زیرو شامل نہیں ہے جبکہ سیٹ آف ہول نمبرس کو جس کو کہ ہم ڈبلیو کے ساتھ نوٹ کرتے ہیں اس میں ہم زیرو بھی شامل کر دیتے ہیں اب یہ امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کے لیے کہ جب میں نے ابھی بتایا تھا کہ میتھمیٹکس اس وقت شروع ہو گیا جب ہم نے گنتی کرنا سیکھی ون ٹو ہم نے کرنا سیکھ لیا لیکن زیرو جو ہے یہ کافی بعد میں ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے میتھمیٹکس میں زیرو جو ہے یہ بہت بعد میں انٹروڈیوس ہوا ہے زیرو کا ایز سچ کنسیپٹ نہیں تھا یہ I think it goes to Arab mathematicians Muslim mathematicians کو یہ کنٹریبیوشن جاتی ہے کہ انہوں نے زیرو کا کنسیپٹ جو ہے یہ انٹروڈیوس کیا اور زیرو بیسیکلی آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو فونیٹک فارم میں صفر کا ایک بدلی ہوئی شکل ہے اچھا اگلا سیٹ جو ہے وہ ہے سیٹ آف انٹیجرس اس کو نارملی زی کے ساتھ نوٹ کیا جاتا ہے اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو سارے نمبرز آ جاتے ہیں تو یہ اس میں پلس ون بھی آئے گا مائنس ون بھی آئے گا زیرو ول آلسو بھی there plus two minus two plus three minus three plus four minus four یہ سارے کے سارے ایلیمنٹ جو ہیں دے آر کولڈ انٹیجرس اور اس سیٹ کو ہم زی کے ساتھ نوٹ کر رہے ہیں نوٹیشنس کے لیے ہم نے زی کو اس سیٹ کو زیڈ سے اس لیے ڈینوٹ کیا جاتا ہے کہ انٹیجرز کے لیے جو جرمن لفظ ہے وہ ہے زہالن زہلن کیا زیڈ ہم یوز کر لیتے ہیں اس سیٹ کو ڈینوٹ کرنے کے لیے اگلا سیٹ جو ہے that is even even numbers numbers کون سے نمبرز ہوتے ہیں یہ وہ نمبرز ہیں جو کہ دو سے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں تو اس میں ٹو بھی آ جائے گا مائنس ٹو بھی آ جائے گا فور بھی آ جائے گا مائنس فور بھی آ جائے گا zero is of course divisible by every number plus six minus six یہ سارے کے سارے اس میں نمبرز آ جاتے ہیں تو set of even numbers are those numbers which are divisible by zero یا پھر اس طریقے سے آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں set of even numbers are those integers which have two as a factor of them اچھا اگلا سیٹ جو ہے وہ سیٹ آف آڈ نمبرز ہے اس میں وہ سارے کے سارے انٹیجرز آ جاتے ہیں جو کہ ایون نہیں ہے یعنی وہ سارے کے سارے integers which are not divisible by two اگلا سیٹ بھی آپ اس سیٹ سے بھی فیملیئر ہوں گے اٹس این انٹرسٹنگ اگزامپل یہ سیٹ آف پرائم نمبرز ہے اور اس کو ہم پی سے ڈینوٹ کرتے ہیں پرائم نمبرز وہ نمبر ہوتے ہیں جن کے ایگزیکٹلی ٹو ڈسٹنکٹ ڈیوائزر ہوں وہ نیچرل نمبرز ہوتے ہیں prime numbers are those natural numbers یا those positive integers which have exactly two distinct divisors اچھا تو اب اس میں دیکھ لیں کہ ڈیفینیشن کے مطابق کون کون سے ہمارے اس کرائٹیریا پہ پورے آتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پرائم نمبرز میں صرف پازیٹیو انٹیجرز کو شامل کریں گے تو لیٹس سی کہ پازیٹیو انٹیجر کون کون سے ہیں جو کہ پرائم نمبر کی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتے ہیں ون کے بارے میں کیا خیال ہے ون کے کتنے ڈیوائزرز ہیں ون کا صرف ایک ہی ڈیوائزر ہے لیکن ہم نے کہا تھا کہ پرائم نمبر کے لیے ہمارے پاس دو ڈسٹنکٹ ڈیوائزر ہونے چاہیے so one is not a prime number دو کے کتنے ڈیوائزرز ہیں دو کے دو ڈیوائزرز ہیں one and two so two satisfies the criteria it has exactly two prime divisor similarly three is also prime number because it has exactly two distinct divisors one and three four کے بارے میں کیا خیال ہے فور کے کتنے ڈیوائزرز ہیں four has one as a divisor four is also divisible by two and four is divisible by four self تو اس کا مطلب ہے کہ فور کے تین ڈیوائزرز ہیں ون ٹو اینڈ فور اور جو کہ فور کے ایگزیکٹلی ٹو ڈیوائزرز نہیں ہیں so four is not a prime number تو باقی نمبرس کو بھی اسی طریقے سے آپ لوگ ٹیسٹ کر لیں جتنے بھی ہم نے نمبرز لسٹ کیے ہوئے ہیں ادھر they are divisible by one اور they are divisible by themselves تو یہ سارے کے سارے ہمارے پاس آ جائیں گے سیٹ آف پرائم نمبرز اگلا سیٹ بھی اس کے نمبرس کے اس کے ایلیمنٹس کو بھی آپ کافی یوز کریں گے سیٹ آف ریشنل نمبرز یہ وہ نمبر ہوتے ہیں جن کو ہم پی اوور کیو کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اس کی اگزامپل کے طور پہ ٹو اوور تھری لے لیں two over three is a rational number four over seven لے لیں اٹس اے ریشنل نمبر اس میں پی فور لے رہے ہیں ہم اور کیو سیون لے رہے ہیں سو so اس کو ہم فور پی اوور کیو کی فارم میں لکھ سکتے ہیں ور اباؤٹ فائیو کیا فائیو ریشنل نمبر ہے کہ نہیں آپ اور کریں تو جتنے بھی انٹیچرز ہیں they are all rational numbers مثلاً five itself is a rational number because five can be written as five divided by one denominator Q کے اوپر صرف ایک ہی کنڈیشن ہے کہ کیو کی ناٹ بی زیرو ون بھی ہو سکتا ہے سیون بھی ہو سکتا ہے Q can be any integer different from zero تو فائیو اٹ سیلف چونکہ فائیو کو ہم لکھ سکتے ہیں فائیو اوور ون تو five is is is a rational number in fact all integers are rational numbers اچھا اگلا سیٹ جو ہے وہ ہم کچھ نمبرز ایسے ہوتے ہیں جو ریشنل نہیں ہوتے جن کو ہم پی اوور کیو کی فارم میں نہیں لکھ سکتے ہم اس کو ثابت بھی کریں گے بعد میں اپنے اگلے کچھ ہمارے پاس ایسے کچھ نمبرز آئیں گے وچ کی not be written as P over Q تو وہ سارے کے سارے نمبرز جن کو پی اوور کیو کی فارم میں نہیں لکھا جا سکتا ان کو ہم ار ریشنل نمبرس کہتے ہیں اور سمپل ڈیفینیشن آ جائے گی set of those numbers which are not rational set of کو ہم کیو بار کے ساتھ یا کیو ڈیش کے ساتھ نو میں ڈینوٹ کرتے ہیں اور اس کی ایگزامپل انڈر روٹ ٹو ہے انڈر روٹ تھری ہے پائی ہے ای e ہے میرے خیال آپ ان سب نمبر سے فیملیئر ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ two can't be written as in the form P over Q pi بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے پائی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ratio between circumference of a circle and its diameter اس کے طور پہ ڈیفائن کرتے ہیں اچھا آپ کو جو میں نے اگزامپلس دی ہیں ریشنل نمبرس کی ان میں آپ دو طرح کے نمبرز دیکھیں گے ایک تو میں نے اگزامپل آپ کو دی انڈر روٹ ٹو اور انڈر روٹ تھری کی اور دوسری میں نے اگزامپلس دی ہیں پائی اور ای e کی انڈر روٹ ٹو اور انڈر روٹ تھری کو ہم کہتے ہیں algebraic numbers they are irrational numbers which are algebraic اور الجبرک ان کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی الجبرک اکویشن کے سلوشن کے طور پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں مثلاً انڈر روٹ ٹو جو ہے یہ X equal to X square equal to two two اگر ہم سالو کریں تو ایکس کی ویلیو آپ کے پاس آ جائے گی ہنڈریڈ ٹو اسی طریقے سے X square equal to three کو سالو کریں گے تو ایکس کی ویلیو اس کا سولوشن جو بنے گا that will be hundred three جبکہ پائی اور یہ ایسے نمبرز ہیں جو کہ کسی الجبرک اکویشن کے سولوشن کے طور پہ نہیں آتے ابھی میں نے پائی کو ڈیفائن کیا تھا it's ratio between circumference of a circle and its dia تو کسی الجبرک اکویشن کی بجائے ہم نے کسی اور طریقے سے پائی کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے اور ای e کو بھی جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو کسی الجبری کی کویشن کی مدد سے اس کو ہم ڈیفائن نہیں کرتے بلکہ یہ ایک خاص قسم کی سیریز ہے جس کا سم جو ہے وہ ای e کے برابر آ جاتا ہے اور پائی کی ویلیو آپ کو پتا ہے دس از اکول ٹو 3.141592.6 اور اس کے ڈیجٹس بے شمار آگے چلتے چلے جاتے ہیں اور اس کو ہم اپروکسیمیٹ کرتے ہیں 22 اوور 7 کے ساتھ اکثر اسٹوڈنٹس میں یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ پائی کو بھی ریشنل نمبر سمجھ لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ پائی کی ویلیو 22 ٹو اوور سیون ہے تو اور چونکہ پائی کو ہم نے پی اوور کیو کے فارم میں لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ pi must be a rational number یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے یہ آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ pi is not a rational number جب ہم کہتے ہیں کہ پائی کی ویلیو کو 22 اوور سیون لے رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایگزیکٹ ویلو نہیں ہم لے رہے ہوتے ہم اس کی ایک اپروکسیمیٹ ویلو لے رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ pi is not a rational number اس کو over note is an value of pi یہ آپ کو کنسیپٹ جو ہے بالکل کلیئر ہونا چاہیے یہ ابھی جو میں نے آپ کو بات کی ہے کہ پائی کی ویلیو جو ہے وہ ٹوئنٹی اوور سیون نہیں ہے یہ اس لوگ اس کو آپ لوگ اپنے طور پہ چیک کر لیتے ہیں آپ خود بھی چیک کر لیں اس کو میں اسائنمنٹ کے طور پہ آپ کو دے دیتا ہوں آپ خود چیک کریں آپ لوگوں کے پاس کیلکولیٹرس تو ہوں گے تو کیلکولیٹر میں پائی کی ویلو گیون ہوتی ہے پائی کی کی کو پریس کریں گے تو آپ کی اسکرین کے اوپر پائی کی کو ویلو آ جائے گی that will be two point one four one five etcetera so on یہ آپ کے پاس پائی کی آ جائے گی اب ٹوئنٹی ٹو اوور سیون کی ویلو بھی چیک کریں ٹوئنٹی ٹو کو سیون سے ڈیوائڈ کریں گے تو you will get a value تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دونوں ویلوز ایگزیکٹلی سیم نہیں آئیں گی پہلی تین ڈیجٹس آفٹر ڈیسیمل تو ان کی ایک آ جائیں گی باقی ڈیجٹس پہ جا کے وہ ڈیفر کرنا شروع ہو جائے گا تو اٹس کلیئرلی ڈیمانسٹریٹس کہ پائی اور twenty two seven are not equal ویسے بھی آپ کامن سینس کی بات ہے اگر پائی 22 ٹو اوور سیون ہی ہوتا تو کیلکولیٹر کے اوپر پھر پائی کے لیے علیحدہ کی دینے کی ضرورت کیا تھی جب بھی پائی کی ضرورت پڑتی ٹوینٹی ٹو اوور سیون لکھا جا سکتا تھا تو پائی کے لیے علیحدہ ویلیو دینے کی وجہ یہی ہے کہ پائی اس طرح کا نمبر ہی نہیں ہے pi is not a rational number اس کو اس فارم میں لکھا ہی نہیں جا سکتا اور pi is a very useful number ہم اکثر میتھمیٹکس میں اس کی ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے اس کی ایگزیکٹ ویلیو کو یاد رکھنا بھی مشکل ہے اور اس لیے نارملی جتنے بھی کیلکولیٹرز ہیں وہ پائی کی ویلیو کو اسٹور کرایا جاتا ہے ان پہ تاکہ جب بھی کوئی یوزر جو ہے وہ پائی کی ویلیو کو یوز کرنا چاہے تو that is available to it اچھا اب ہم نے سیٹس کی کچھ ایگزامپلس تو دے دی ہیں موسٹلی نمبرز کے سیٹ کی ہم نے ایگزامپلس دی ہیں اب کچھ سیٹ تھیوری کے بارے میں ہم آتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں سیٹ تھیوری کا سبجیکٹ پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ کنسیپٹس جو کہ سیٹ تھیوری کے امپورٹنٹ کنسیپٹس ہیں میرا خیال ہے ان میں سے کچھ کنسیپٹ وہی ہوں گے جن سے آپ لوگ فیملیئر ہیں تو you will find them easy to follow اور میں نسبتاً زیادہ فاسٹ پیس کے ساتھ یہ سارے کے سارے کنسیپٹ آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا شروع کے کنسیپٹ اس ایزمپشن کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو پہلے سے ان کے بارے میں پتہ ہے سب سے پہلا جو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں وہ ہے کنسیپٹ سب سیٹ کا تو سب سیٹ کو اس طریقے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں اف اے اس کی formal definition of A and B are two sets A is called a subset of B, written A subset of B if and only if any, any element of A is also an element of B. یہ نوٹیشن اس کے لیے اس سے فیملیئر ہوں گے سب سیٹ کی نوٹیشن جو ہے اس سے آپ لوگ فیملیئر ہوں گے اس ڈیفینیشن میں امپورٹنٹ چیز جو ہے جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سیٹ صورت میں ہوگا جب یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہوگی کنڈیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ any element of A is also an element of B اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہوگی تب بھی ہم کہہ سکیں گے کہ اے جو ہے وہ بی کا سب سیٹ ہے اچھا یہ ڈیفینیشن سمبولکلی بھی ہم لکھ سکتے ہیں ہم لکھیں گے A is A subset of B یہ بائی کنڈیشن کا مطلب ہے if and if x belongs to A then x belongs to B اچھا اب کچھ چیزیں میرا خیال آپ آسانی سے نوٹ کر سکتے ہیں ایک چیز تو یہ سپر سیٹ کا لفظ ہے اگر اے بی کا سب سیٹ ہے تو بی کو ہم اے کا سپر سیٹ کہہ دیتے ہیں تو یہ دو ہمارے پاس ایک دوسرے کی اپوزٹ ڈیفینیشن آ گئی if A is A subset of B B then is A superset of A اچھا ہم دوسرا ہے کہ اگر اے بی کا سب سیٹ نہیں ہے تو کنونشن یہی ہے کہ ہم A not subset of B کے لیے سب سیٹ والے کو کراس کر دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے A A is not subset of B اور یہ اس وقت ہمیں اس کو یہ دیکھنے کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اے بی کا سب سیٹ نہیں ہے ہمیں صرف ایک ایسا ایلیمنٹ اے میں سے تلاش کرنا ہوتا ہے جو کہ بی میں نہ ہو ہمیں صرف یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ then there exist at least one element x in A such that x does not belong to B اور تیسرا ریمارک یہ ہے کہ every set is a subset of self وہ ڈیفینیشن کو کوالیفائی کرتا ہے every set is a subset of self کہ ہر سیٹ کے اس ڈیفینیشن کو اگر آپ کیئرفلی دیکھیں تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ every set is a subset of itself اچھا اب کچھ ایگزامپلس لے لیتے ہیں سیٹس کی پہلی ایگزامپل ہے یہ ہمارے پاس تین سیٹس دیے ہوئے ہیں اے بی سی اور ڈی اے میں تین ایلیمنٹس ہیں ون تھری فائیو بی میں پانچ ایلیمنٹس ہیں one two three four and five اور اسی طرح سی میں بھی سی میں چار ایلیمنٹس ہیں اور ڈی میں بھی تین ایلیمنٹس ہیں اب clearly A is A subset B کیونکہ اے کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں they are all present in B one بھی بی میں ہے تھری بھی بی میں ہے اور فائیو بی بی میں موجود ہے اب سی بھی بی کا سب سیٹ ہے کیونکہ سی کے جتنے ایلیمنٹس ہیں they are also present in B you can clearly check it A جو ہے وہ ڈی کا سیٹ ہے کیونکہ اے میں جتنے ایلیمنٹس ہیں they are also in the A C کا سیٹ نہیں ہے تو یہ کس طریقے سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ پانچ ہمارے پاس ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ اے میں تو ہے لیکن سی میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ C C A A is not subset آف ایک اور ایگزامپل میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ every integer is also a rational number میں نے آپ کو کہا تھا کہ پانچ کو ہم فائیو اوور ون کی فارم میں لکھ سکتے ہیں so every integer can be written as a rational number تو اس طرح سیٹ آف انٹیریئر جو ہے وہ سیٹ آف ریشنل نمبرز کا سب سیٹ بن جاتا ہے اچھا اب اگلا ہمارے پاس ہے کہ ابھی ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ every set is a subset of itself تو کسی بھی سیٹ کے باقی کے سارے سب سیٹس جو ہوتے ہیں which are different from itself ان کو ہم کہتے ہیں proper subsets proper subset کی فارمل ڈیفینیشن اس طرح ہوگی let A and B B sets A is A proper subset of B if and only if every element of A is in B but there is at least one element of B that is not in A اس میں ڈیفینیشن ہماری ایکسٹینڈ ہو گئی ہے پہلی کنڈیشن تو وہی ہے کہ اے کے سارے کے سارے ایلیمنٹس کو بی میں ہونا چاہیے اور ہم نے ایڈ جو کیا وہ یہ ہے کہ بی میں کم از کم ایک ایلیمنٹ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو کہ اے میں نہ ہو اگر اے پراپر سب سیٹ ہے تو اس کے لیے ہم سلائٹلی ڈفرینٹ روٹیشن یوز کرتے ہیں A A is proper subset of B تو اس کی اگزامپل کے لیے آپ دیکھ لیں کہ اے کو ہم نے تین ایلیمنٹس کا سیٹ لیا ہے بی کو چار ایلیمنٹس کا سیٹ لیا ہے اے کے سارے کے سارے ایلیمنٹس بی میں موجود ہیں اور B contains an element which is not in A B contains two which is not in A اس کا مطلب ہے کہ A A is proper subset of B تو اور بھی جو ہم نے set of natural set of number سے جو ہم نے اگزامپلز لی ہیں اس میں بھی آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے ہم نے ایگزامپل لی تھی سیٹ آف نیچرل نمبرس کی it's a subset of set of whole number proper subset of set of whole numbers اور سیٹ آف ہول نمبر جو ہے it's a proper subset of the set of integers اور set of integers is a proper subset of the set of rational numbers and set of rational number is a proper set of set of real میرا خیال ہے میں نے ریئل نمبر نہیں کیا تھا سیٹ آف ریشنل میں نے ایکسپلین کر دیا تھا آپ لوگوں کو اور سیٹ آف ریشنل ریشنل میں نے آپ کو بتا دیا تھا ان دونوں وہ سارے کے سارے ایلیمنٹ جو کہ ریشنل ہوں اور ار ریشنل ہوں ان کو ملا کے جو سیٹ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ آف ریئل نمبرس ان دونوں ایلیمنٹس کو ملا کے جو ایلیمنٹ بنتا ہے وہ اس کے لاتا ہے سیٹ آف ریئل نمبرس تو اس سینس میں وہ ہمارا set of rational number set of set of real numbers اسی طریقے سے سیٹ آف ارریشنل نمبرز جو ہے وہ بھی سیٹ آف ریئل نمبرز کا پراپر سب سیٹ بنتا ہے ابھی تک ہم نے سب سیٹس ڈیفائن کر دیے ہیں پراپر سب سیٹ ڈیفائن کر دیے ہیں اب کچھ اور ہم ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کرتے ہیں اب میں ڈیفائن کرتا ہوں اکول سیٹس کو it's a very simple definition two sets A and B are equal if and only if every element of A is in B and every element of B is in A and we say that a is equal to b we denoted a equal to b so uh, alternatively aap ye keh sakte hain ki two sets are a and b are equal if a is a subset of b and b is a subset of a تو اکویلٹی جب ہم نے ثابت کرنی ہوگی ٹو سیٹس کے درمیان تو ہمیں یہ دونوں چیزیں ثابت کرنی ہوگی ہم نے جب ثابت کرنا ہوگا کہ A and B are equal sets تو ہم پہلے ثابت کریں گے A is A subset of B اور پھر ہم ثابت کریں گے کہ B is A subset of A example کے طور پہ لکھ لیں کہ ہمارے پاس یہ میں نے ایک ہی سیٹ ہے جس کو چار مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے A is one two three six اچھا اسی کو دوبارہ میں نے ڈسکرائب کر دیا ہوا ہے B the set of positive divisor of six six کے کتنے ڈیوائزرز ہوتے ہیں سکس کا ایک ڈیوائزر ون ہے دوسرا ڈیوائزر ٹو ہے تیسرا ڈیوائزر سکس کا تھری ہے اور پھر سکس کو سکس ایٹ سیلف ڈیوائز کرتا ہے تو وہی ایلیمنٹس کو ہم نے ری رائٹ کر دیا اچھا اب سی میں بھی وہی ایلیمنٹس ہم نے لکھے ہوئے ہیں ون ٹو تھری سکس ترتیب ہم نے بدل دی ہے تو ترتیب بدلنے سے کوئی نیا سیٹ نہیں آ جاتا وہی سیٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈی میں ہم نے ٹو کو دو دفعہ لکھ دیا ہوا ہے اور سکس کو ہم نے تین دفعہ لکھ دیا ہوا ہے یہ تھوڑی سی کنونشن ہے عام طور پہ سیٹ میں کسی بھی ایلیمنٹ کو دو دفعہ یا ایک دفعہ سے زیادہ نہیں لکھا جاتا لیکن کچھ بکس جو ہیں وہ اس کو الاؤ کرتی ہیں لیکن ان کو کاؤنٹ ایک ہی دفعہ کرتے ہیں تو اس سیٹ میں اگر ہم نے دو کو دو دفعہ لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو ایک ہی دفعہ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو basically A and D are the same sets تو اب یہ چاروں سیٹس جن کی میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں دے آر اکول سیٹس آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ every set is a subset set of the other آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اے کے سارے کے سارے ایلیمنٹس ڈی میں موجود ہیں اور ڈی کے سارے کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ اے میں موجود ہیں تو اس طرح دے آر اکول اچھا اگلا کنسیپٹ ہے نل سیٹ کا یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے سیٹ تھیوری کے اندر it's a very simple concept but it's very important تو اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں set which contains no element is called null set null set کے اور بھی بہت سے نام ہیں اس کو ہم ایم ٹی سیٹ بھی کہہ دیتے ہیں وائڈ سیٹ بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کے لیے جو جو نوٹیشن یوز کی جاتی ہے وہ گریک لیٹر فائی ہے Greek letter phi P H I اس کو پڑھیں گے یا پھر اس کا یہ ہے کہ اس کو دو کرلی بریکٹس جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر دیتی ہیں سیٹ کنٹیننگ نو ایلیمنٹس تو اس کے لیے دو ہمارے پاس نوٹیشنز ہیں فائی اور یہ دو کرلی بریکٹس اس کی دو میں نے ایگزامپلز لی ہوئی ہیں پہلے میں A is a set A consisting of x such that x is a person taller than ten feet دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دس فٹ سے زیادہ لمبے ہوں گے میرا خیال عالم چلنا بھی دس فٹ سے زیادہ بڑا نہیں تھا اس کا بھی کم قد اتنا نہیں تھا تو سو وی نو دیٹ there is nobody in the world no human being is taller than ten feet تو اس کا مطلب ہے کہ اس سیٹ میں کوئی بھی کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ہوگا A is an empty set دوسرے سیٹ میں ہم نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے B consist of x such that x square is four where x is odd کوئی ایسا آڈ نمبر ہے جس کا اسکوئر فور کے برابر ہو کسی آڈ نمبر کا اسکیئر لیں گے تو وہ بھی آڈ ہی آئے گا کبھی فور تو نہیں ہو سکتا تو ایسا کوئی بھی نمبر نہیں ہے کہ جو ان دونوں کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتا ہو کہ اس کا اسکیئر چار کے برابر ہو اور وہ آڈ بھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ this set will not contain any element ادھر اچھا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ every set is a subset itself ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایم ٹی سیٹ یا نیل سیٹ جس کو ابھی ہم نے ڈسکرائب کیا ہے یہ ہر سیٹ کا سب سیٹ سمجھا جاتا ہے تو آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ کسی بھی سیٹ کے دو سب سیٹ تو لازمی طور پہ ہوں گے ایم ٹی سیٹ اس کا سب سیٹ ہوگا اور سیٹ اٹ سیلف جو ہے وہ اس کا سب سیٹ ہوگا یہ دو سیٹ تو اس کے لازمی ہوں گے اور باقی سیٹس پھر جیسے سیٹس کی ہوگی can have number of other subsets اچھا ابھی جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے چھوٹے چھوٹے کوشچنس بنائے ہوئے ہیں تو ان کو آپ میں دیکھتا ہوں کہ if you can answer these questions اور ناٹ اچھا پہلی اسٹیٹمنٹ ہے x to the set x it's a true statement clearly x میں ایک ہی ایلیمنٹ ہے اور ہم لکھ رہے ہیں کہ that element belongs to that set اچھا دوسری اسٹیٹمنٹ میں set consisting of element x is a set of subset of set consisting of element x تو ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ every set is a subset of itself تو اسی کو ہم نے ریپیٹ کیا بیسیکلی تو دس از آلسو ٹرو اچھا تیسری اسٹیٹمنٹ فالس ہے اس میں ہم نے دونوں طرف سیٹس لکھے ہوئے ہیں جبکہ سیٹ میں صرف ایک ہی ایلیمنٹ ہے ایکس تو set doesn't belong to it as an as a set یہ بلونگ نہیں کرتا تو یہ کلیئرلی دس از فالس اچھا اب ڈی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کیئرفلی آپ کو دیکھنا پڑے گا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ایک سیٹ ہے اور اٹ بلونگس ٹو اندر سیٹ اور وہ جو سیٹ ہے اس کا ایلیمنٹ جو ہے اٹ سیلف اے سیٹ وہی سیٹ ہے so this is a true statement this is also true اچھا تیسری اسٹیٹمنٹ بھی یہ ہماری ای e جو ہے statement this is also true کیونکہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ empty set is a subset of every set so five subset of x کہنا جو ہے اگلی جو ہے ہماری ٹی سیٹ کسی بھی سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ایف اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ بھی فالس ہے رائٹ اگلا کنسیپٹ بھی ایم پی سیٹ کی طرح بڑا سمپل ہے لیکن امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے اس میں ہم یونیورسل سیٹ کو انٹروڈیوس کریں گے یونیورسل سیٹ کی فارمل ڈیفینیشن ہے the set of all elements under consideration is called the universal set اور اس سیٹ کو ہم یو کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں یہ تھوڑی سی اتنی کمپلیکیٹڈ ڈیفینیشن تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس میں تھوڑی سی فردر ایکسپلینیشن آپ کو کر دیتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی پرابلم کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم کن ایلیمنٹس کو اس میں انکلوڈ کریں گے ہو سکتا ہے کہ ہماری پرابلم میں سیٹ آف انٹیجرز آ جائیں ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم آ, ہمارے سیٹ میں پیپل ہوں شامل ہوں پیپل آف سرٹن سٹی شامل ہوں تو جس جس چیز کو ہمارا جو ہمارا ڈسکشن ہوگی اٹ ول کلیریفائی کہ ہم کن کن کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اپنی ڈسکشن کے اندر تو وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ جس سیٹ کو فارم کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یونیورسل سیٹ یہ پرابلم ٹو پرابلم ویری کرتا ہے اوکے اب ایک اور ہم کنسپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں دیٹ از ہم سیٹس کو ڈائیگرام گرافیکلی بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں with the help of diagrams ہم سیٹ کو ریپرزینٹ کریں گے with the help of diagrams اور that also a very useful تو ہم ان ڈائیگرامس کو کہتے ہیں وین ڈائیگرام وین ایک میتھمیٹیشین کا نام ہے جس کے جس کے اوپر یہ نام رکھا گیا ہے وین ڈائیگرامس یہ لاجک میں بھی ہم یوز کر لیتے ہیں بعض کا اور بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں کچھ اور ٹاپکس ہم اسٹڈی کریں گے جن میں کہ وین ڈائیگرام کا ذکر آئے گا تو اس کا ہم یہ ہے کہ Venn diagram is a graphical representation of sets by regions in the plane ٹھیک ہے اگزامپلس یہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا سب سے پہلے ہم نے ایک ریکٹینگل بنائی ہوئی ہے جو کہ یونیورسل سیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اس سیٹ کے اندر دو ریجنز ہیں ایک اے ہے اور دوسرا بی ہے یہ سب سیٹس کو ڈینوٹ کر رہے ہیں اب اس میں یہ نوٹ کریں کہ یہ دونوں سیٹس جو ہیں ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہے ہیں تو اگر اس کو میں کلیئرلی دیکھیں تو کئی چیزیں کافی ساری انفارمیشن یہاں سے آپ کو مل جائے گی کہ اے بی کا سب سیٹ نہیں ہے بی اے کا سب سیٹ نہیں ہے اے اور بی ایکول نہیں ہے اس طرح کی کافی ساری انفارمیشن اس میں شامل ہو جاتی ہے اچھا اب ہم ایک اور کنسیپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں ہم اکثر ذکر کریں گے سیٹ فائنائٹ سیٹ اور انفینٹ سیٹ کا ان کو بھی کسی اس کنسیپٹ کو بھی کسی نہ کسی حد تک ہم ابھی کلیئر کرتے ہیں بعد میں اس کو فردر ہم کلیریفائی کریں گے set S is said to be a finite set if it contains exactly M distinct elements where M denotes some non negative integer in such کے درمیان دو بارس کے درمیان اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایس کنٹینس ایم ایلیمنٹس یا اس کو دوسرا سمبل اس طرح بھی کر دیتے ہیں N S is equal to M اور اگر کوئی سیٹ فائنائٹ نہ ہو یعنی ایسا کوئی بھی ایم ڈسٹنکٹ انٹیجر ایم نہ ہو جو کہ تو پھر اس صورت میں اس کو ہم انفینٹ سیٹ کہتے ہیں کچھ ایگزامپلس لے لیتے ہیں سیٹس کی the set S of of English alphabet is a finite set کیونکہ اس میں 26 لیٹرز ہوتے ہیں انگلش الفابیٹس میں تو this set consist of 26 six elements null set جو ہے یہ بھی فائن ہے اس میں کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا تو اس میں ایم کی ویلیو جو زیرو ہم لے رہے ہیں تو number of elements in an M set is zero تیسری ایگزامپل جو لیے this is an infinite set set of all positive integers ان کو آپ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے one two three four five ایسا کوئی آپ کو انٹیجر ایم نہیں نظر آئے گا جس میں کہ کہہ سکیں آپ کہہ سکیں کہ اس سیٹ میں ایم ایلیمنٹ موجود ہیں اچھا اب کنسیپٹس کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں نے کنسیپٹس کو صحیح طریقے سے گراسپ کر لیا ہے کچھ کوئک کویشچنس میں آپ لوگوں سے کر لیتا ہوں آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کون کون سے سیٹ جو ہیں فائنائٹ ہیں a month in the year it's finite اس میں کتنے ایلیمنٹس ہوں گے it will have twelve elements B set of even integers clearly infinite C positive integers less than one کتنے پازیٹیو انٹیجرز ہوتے ہیں are less than one there is no integer integer positive less than one تو اس کا مطلب ہے کہ سی میں کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ہوگا it consist of zero element so it is finite infinite set کی ایک اور ایگزامپل ہے lines parallel to X axis آپ ایکس اور وائی ایکسز ڈرا کریں اور پھر ایکس ایکسز کے پیلر لائنیں ڈرا کرتے چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ you can draw as many lines as possible جتنی بھی چاہیں آپ لائنس ڈرا کرتے چلے جائیں تو یہ سیٹ بھی انفینٹ ہو جاتا ہے چھٹی ایگزامپل ہے جس میں ہم لے رہے ہیں X is a real number such that it satisfies this particular equation X to the power plus twenty nine to the power fifty minus one equal to zero اس اکویشن کو سیٹسفائی کرتا ہے تو اس اکویشن کے وہ ساری کی ساری ویلیوز ایکس جو کہ اس اکویشن کو سیٹسفائی کریں گے وہ اس سیٹ کے ایلیمنٹس بن جائیں گے اور اس اکویشن کے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہنڈریڈ سولوشنز ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ ان میں سے آئیڈینٹیکل سولوشنز آ جائیں but it will not have more than hundred solutions any case so this set is also finite set اور فائنل ایگزامپل ہے سرکلس تھرو اوریجن وہ کتنے سرکلز ہیں جو کہ آپ ڈرا کر سکتے ہیں passing through the origin the infinity of circles اس کو بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں this is another example of infinite set okay ابھی تک ہم نے جو کچھ کیا ہے آپ نے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کا اور پچھلے ٹاپکس کے درمیان آپ نے کوئی ریلیشن شپ آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا they are completely separate topics set اور لاجک جو ہیں ابھی تک آپ نے نوٹس کیا ہوگا they are very different from each other لیکن اب جو میں تھوڑی سی ایک آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں تو اس میں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ کچھ یہ چیزیں آپ نے لاجک میں بھی اسٹڈی کی ہوں گی a table display the membership of elements set is called a membership table to indicate that an element is in set A one is used to indicate that an element is not in set A zero is used تو ایگزامپل کے طور پہ ایک سیٹ کی ہم بعد میں جو بنائیں گے ممبر شپ ٹیبلس بنائیں گے اس میں ہم کافی سارے سیٹ لیں گے and they will be more interesting examples اب ہم اس میں ایک ہی سیٹ لے رہے ہیں تو جس طرح ہم ویریبل جب ایک لیتے تھے تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹیبل آتا تھا ناٹ کا ہم نے ٹیبل بنایا تھا ناٹ کنیکٹو کا تو اسی طریقے سے اگر ہم ایک سیٹ لیتے ہیں تو اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس جو ٹیبل آ رہا ہے اس میں ایک سیٹ ہے اے کا اور اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس ناٹ اے کا کہہ لیں کہ آپ کے پاس ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ ٹیبل بن رہا ہے اے کے لیے ون زیرو آ رہا ہے اور اے کمپلیمنٹ کے لیے زیرو ون آ رہا ہے جی، تو ہم نے بڑا سمپل قسم کا ایک ممبر شپ ٹیبل بنایا تھا جس میں صرف ہم نے ایک ہی سیٹ لیا بعد میں ہم نسبتاً کمپلیکیٹڈ اور زیادہ انٹرسٹنگ ممبر شپ ٹیبلس بنائیں گے جس میں ہمارے پاس سیٹس کی تعداد زیادہ ہوگی اور اس کو ہم یوز کریں گے for proving certain identities in set theory اور I I I am sure you will enjoy studying set theory تو think good bye to you now خدا حافظ see you next time again